العزت کی توحید توحید کا نظریہ اور عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور اسلام کی اصل جڑ اور بنیاد یہی توحید ہے یعنی ایک اللہ رب العزت پر ایمان لانا صرف زبان ہی سے نہیں بلکہ دل سے اللہ کو ایک ماننا اللہ رب العزت کو اپنی ذات میں بھی ایک ماننا اپنی صفات میں بھی ایک ماننا یہ ایمان کا بنیادی نظریہ اور عقیدہ ہے قرآن پاک میں اس عقیدے کو تفصیل سے بیان فرمایا گیا اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام والسلام کی باست کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیا سے شرک کو ختم کر کے دنیا سے مشرکانہ نظریات کو ختم کر کے دنیا میں عقیدہ توحید کو پھیلانا یہ انبیاء کرام علیہ السلام والسلام کی تشریف آوری کا مقصد تھا اور کوئی انسان اس وقت تک نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا نظریہ توحید اور عقیدہ توحید بالکل درست نہ ہو اس لیے شیطان ہمیشہ انسان کے اسی عقیدہ پر حملہ آور ہوتا ہے انسان کو جب آسمانوں سے اتارا گیا اور اس کے ساتھ شیطان بھی اترا اور شیطان کو بھی زمین پر بھیجا گیا تو اس نے اللہ رب العزت کو یہی کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا میں آپ کے بندوں کو صحیح راستے سے ہٹا دوں گا میں آپ کے بندوں کو جہنم کے راستے پر چلاؤں گا اس لیے شیطان کا سب سے بڑا حملہ جو ہوتا ہے وہ توحید پر ہوتا ہے اور انسان کے نظریہ توحید کو باطل کیا جاتا ہے اور اس انداز میں اس کو خراب کیا جاتا ہے کہ اس کا انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کا نظریہ توحید خراب ہو جاتا ہے یہ نظریہ توحید بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے اور اس کے بغیر کسی انسان کا ایمان مکمل تو کیا ایمان وجود میں بھی نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کا نظریہ توحید درست نہ ہو لیکن شیطان انسان کو اس نظریے سے ورغلاتا ہے اس نظریے سے ہٹاتا ہے اور کئی طریقوں سے ہٹایا جاتا ہے کبھی دلوں میں وسوتے ڈال کتنی دیر سے جلدی کون ہے شور تو میں عرض کر رہا تھا کہ نظریہ توحید بنیادی عقیدہ ہے اور بنیادی نظریہ ہے اور شیطان کی یہی کوشش رہتی ہے کہ انسان کو اس نظریے سے ہٹا دے یا انسان کے اس نظریے اور عقیدہ میں تھوڑا سا خلل پیدا کر دے اور وہ خلل اسی انداز میں پیدا کیا جاتا ہے کہ یا تو اللہ رب العزت کی ذات سے انسان کی نظر ہٹ جاتی ہے کہ انسان زبان سے تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے اللہ سب کچھ کرنے والا ہے هو الحی القیوم قدیر وہ حی بھی ہے وہ قیوم بھی ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ زندگی اور موت پر بھی مالک ہے وہ رزق کا بھی مالک ہے وہ حیات اور ممات کا بھی مالک ہے اولاد دینے والا بھی وہی ہے سب کچھ لینے والا بھی وہی ہے سب کچھ دینے والا بھی وہی ہے عزت ملے گی تو اسی کے دروازے سے زندگی ملے گی تو اسی کے دروازے سے انسان کو مال اور دولت ملے گا تو اسی کے دروازے سے انسان کو صبر اور استقامت ملے گا تو اسی کے دروازے سے انسان کو اولاد ملے گی تو اسی کے در سے انسان کو خوشیاں ملیں گی تو اسی کے دربار سے لیکن انسان یہ سب کچھ کہنے کے باوجود اللہ رب العزت پر پورا ایمان اور یقین نہیں رکھتا ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں شرک پیدا ہو جاتا ہے یا تو انسان خوشی میں رب کو بھول جاتا ہے کہ جب رب اس کو بہت خوشیاں دیتا ہے رب اس کو دنیا کی فراوانیاں دیتا ہے رب اس کے دل کی کوئی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو وہ رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے رب کو بھول جاتا ہے رب کو بھلا بیٹھتا ہے اور وہی رب جو نعمتیں دینے والا ہے وہی رب کے جس کی وجہ سے یہ خوشی ملتی ہے انسان اسی رب کو بھلا کر اس رب کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے اور رب کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی پر لگا دیتا ہے یا انسان کو جب کوئی صدمہ پہنچتا ہے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان رب کو بھول جاتا ہے انسان ادھر ادھر کے سہارے تلاش کرتا ہے انسان ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا پھرتا ہے اس کو رب پر یقین ختم ہو جاتا ہے حالانکہ اس کو پتا ہے کہ جو چیز چھینی ہے جو صدمہ آیا ہے جو تکلیف آئی ہے اس کا مداوع بھی رب کے دربار سے ہی ہوگا اور رب وہ تکلیف دے دے دے دے کر اجر گا گا گا درجات مرتبے اور پھر اس تکلیف کو رب خوشی میں بھی بدل دے گا انسان کو اس بات پر یقین نہیں آتا اور انسان کے نظریہ توحید میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور یہی نظریہ توحید جب انسان کا خراب ہوتا ہے اور جب اس میں خلل واقع ہوتا ہے تو انسان رب کو بھول جاتا ہے اور جب رب کو بھول جاتا ہے تو رب کو بھول جانے والا انسان دنیا میں ڈگمگاتا پھرتا ہے دنیا میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے دنیا میں ہر طرف سرگردہ پھرتا ہے اس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا اس کی زندگی غلط راستے پر چل نکلتی ہے اس لیے کہ وہ رب کو فراموش کرنے والا ہوتا ہے جب رب کو فراموش کرتا ہے تو رب کے ساتھ خیانتیں کرتا ہے رب کی رب کی مخلوق کے ساتھ خیانتیں کرتا ہے دنیا کے اندر برائیاں کرتا ہے بدکاریاں کرتا ہے ہر گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ آنکھوں سے گناہ کرتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ ان آنکھوں کی بینائی رب نے دی ہے اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ آنکھیں کس رب نے بنائی ہے اس کے دل میں یہ بات نہیں رہتی اس کے دماغ میں یہ عقیدہ نہیں رہتا کہ یہی آنکھیں رب نے ماں کے پیٹ کی تاریخیوں میں بنا دی تھی دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی دنیا کی فیکٹری دنیا میں کوئی بھی کاریگر اس کو ہر چیز بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے لکڑی سے سامان بنانے والا ہوگا اس کو روشنی کی ضرورت ہوگی لوہے سے سامان بنانے والا ہوگا اس کو بھی بجلی اور روشنی کی ضرورت ہوگی کوئی کوئی کام کرنے والا ہوگا کوئی مٹی کے کھلونے بنانے والا ہوگا تو اس کو بھی روشنی کی ضرورت ہوگی اس لیے کہ روشنی کے بغیر دنیا کی کوئی مخلوق کوئی کام نہیں کر سکتی لیکن وہ احکم الحاکمین وہ رب العرش العظیم وہ اللہ ہے جس نے ماں کے پیٹ کی تاریخی میں پھر اس پیٹ میں رحم مادر کی تاریخی اور اس میں پھر رات کی تاریخی ان رات کی تاریخیوں میں رب نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اتنے اندھیروں میں کتنا پیارا انسان بنا دیا جس کی اتنی پیاری آنکھیں ان آنکھوں پر پلکوں کے غلاف چڑھا دیے اس کی بھویں بنا دی اس کے اوپر چہرہ سجا دیا چہرے پر بہت پیاری سی ناک سجا دی کتنے حسین انداز میں انسان کے ہوٹ تراش دیے پھر ان ہوٹوں کے نیچے انسان کو کتنے مبارک چہرہ دے دیا انسان کے جسم کو دیکھتے جائیں رب کی قدرت پر یقین آتا چلا جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدی اس لیے رب کی توحید کو سمجھنے کی دلیلیں تو ہر جگہ پھر رہی ہیں انسان آنکھ کھول کر دیکھے تو اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ رب العزت کی قدرت نظر آتی ہے اللہ نے کیسی تاریخیوں میں کیسے اندھیروں میں انسان کو پیدا فرما دیا انسان انسان جیسی خوبصورت شکل بنا دی انسان جیسا خوبصورت جسم بنا دیا اللہ رب العزت اندھیروں میں سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور وہ اللہ ایک ہے لیکن اسی ایک اللہ کو انسان بھول جاتا ہے اللہ نے جن آنکھوں کو اندھیرے میں بنایا اس لیے بنایا تاکہ انسان دنیا کی روشنیاں دیکھ سکے دنیا کی رانائیاں دیکھ سکے ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کی قدرتوں کو دیکھ سکے اللہ رب العزت کی قدرتوں کے مظاہروں کو دیکھ سکے دن رات اللہ رب العزت کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے لیکن انسان ان آنکھوں سے خیانت کرتا ہے ان آنکھوں سے بے پردگیاں کرتا ہے ان آنکھوں سے بے حدگیاں کرتا ہے ان آنکھوں سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتا ہے رب اس چیز پر قادر ہے کہ ان آنکھوں کا نور ایک جھٹکے میں ختم کر دے اس لیے کہ جو رب اندھیروں میں ان آنکھوں کو بنا سکتا ہے وہ اجالوں میں ان آنکھوں کو چھین بھی سکتا ہے لیکن انسان رب کو بھول جاتا ہے انہی اندھیروں میں رب نے انسان کی زبان بنائی یہ کیسی پیاری زبان ہے چھوٹا سا جسم کا ٹکڑا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن انسان کی کس قدر چیزیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں کہ کسی انسان کی زبان اگر تھوڑی سی توتلی ہو تو وہ معاشرے میں باعزت نہیں سمجھا جاتا اگر کسی انسان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت ہو تو اس کو معاشرے میں چلنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے اسی زبان کو اللہ رب العزت اگر گنگا فرما دیں تو انسان کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے لیکن رب نے یہ زبان دی جس سے ساری دنیا کے ذائقوں کا پتہ چلتا ہے انسان کو میٹھے اور کڑوے کا پتہ چلتا ہے اسی زبان کو دیا اللہ رب العزت نے تاکہ تم دنیا کی نعمتوں کو محفوظ کرو اور اس زبان سے رب کا ذکر کرو رب کی نعمتوں کا ذکر کرو رب کی نعمتوں کا شمار کرو لیکن انسان اس زبان سے اللہ رب العزت کی ناقدری کرتا ہے حالانکہ یہ زبان بھی اللہ رب العزت کی قدرت اللہ رب العزت کی توحید کی نشانی اللہ رب العزت کی توحید کی دلیل ہے لیکن انسان اسی زبان سے جھوٹ بولے گا اسی زبان سے غیبت کرے گا اسی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا اسی زبان سے گالیاں گلوچ کرے گا دن رات اسی زبان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرے گا لیکن رب احکم الحاکمین ہے رب رب العرش العظیم ہے رب نے حساب اور کتاب کا ایک دن بنا دیا ہے رب نے دنیا میں سب کچھ دے کر بھیج دیا ہے کہ جاؤ جا کر دنیا میں چلو پھرو کھاؤ پیو دیکھو مسکراؤ ہنسو رو لیکن تمہیں آنا میری طرف ہی ہے پھر میں تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے کھول کر رکھ دوں گا پھر میں تمہیں ایک ایک چیز تمہارے سامنے بتاؤں گا جب تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہیاں دیں گی جب تمہاری زبانیں بھی تمہارے خلاف گواہیاں دیں گی جب تمہارے جسم کا ایک ایک روم تمہارے خلاف گواہی نہ دے گا اور اس دن کہا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کہ آج بتاؤ آج رب کے سوا کون ہے اس وقت رب کا انکار کرنے والے بھی کہیں گے کہ رب کے سوا کوئی نہیں اس وقت رب کی قدرت کا انکار کرنے والے بھی کہیں گے کہ رب کے سوا کوئی نہیں اس وقت بتوں کے سامنے سجدے کرنے والے بھی کہیں گے کہ رب کے سوا کوئی نہیں اس وقت بتوں کی عبادت کرنے والے بھی کہیں گے رب کے سوا کوئی نہیں اس وقت سورج اور چاند کی پوجا کرنے والے بھی کہیں گے کہ رب کے سوا کوئی نہیں اس وقت قبروں کو سجدے کرنے والے بھی کہیں گے رب کے ساتھ سامنے اور رب کے سوا کوئی نہیں ہے رب کی اس دن حکومت تسلیم کی جائے گی رب کو مانا جائے گا اور پھر اعلان ہوگا وہ ممتازر مجرمون اور مجرم لوگوں آج علیحدہ ہو جاؤ جنہوں نے دنیا میں جرم کیے جنہوں نے دنیا میں جرم کی زندگی گزاری جنہوں نے دنیا میں توحید کو نہیں مانا رب کو نہیں مانا رب کی قدرت کو نہیں مانا وہ وہ سارے کے سارے جدا ہو جاؤ علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ ان کے ماتھوں پر نشان لگا دیے جائیں گے ان کی پیشانیوں پر نشان لگا دیے جائیں گے اس دن کسی کی نہیں چلے گی اس دن کسی کی نہیں سنی جائے گی اس دن صرف ایک رب کی حکومت ہوگی ایک رب کا جلوہ ہوگا ایک رب کی جلالیت اور قہاریت کے نمونے ہوں گے اس دن لوگ گرمی کی حالت میں ہوں گے شدت کی حالت میں ہوں گے لوگوں کو ان کے نام اعمال پکڑا دیے جائیں گے آج دنیا میں انسان چلتے ہوئے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا جاتا ہے اور ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ زبان سے جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا تھوڑی سی ریبت کر دی تو کیا ہو گیا اپنے قریبی رشتے داروں سے بے پردگی کر دی تو کیا ہو گیا انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرتا جاتا ہے اور ان کا خیال نہیں کرتا حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں انسان کے نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اے عائشہ صدیقہ والمحترقات کہ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ چھوٹی چھوٹی محقرات کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو جن کو تم بہت چھوٹا سمجھتے ہو ان سے بچو اس لیے کہ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں درج ہوں گے اور انسان کا نام اعمال انہی کے ساتھ تول کر انسان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے گا پھر یہ نام اعمال کسی کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قرآن اس منظر کو بار بار کھینچتا ہے قرآن اس منظر کو بار بار بیان کرتا ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت ہے ایک ماں جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے رب اس سے ستر گنا زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے اور اپنے بنائے ہوئے انسان سے محبت کرتے ہیں ماں جیسے دنیا کی ظاہری آگ سے بچاتی رہتی ہے دنیا کی کی ظاہری گرمی اور سردی سے انسان کو بچاتی ہے ایسے ہی رب قیامت کی گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے بار بار قرآن پاک میں جہنم کا ذکر فرماتے ہیں قیامت کا ذکر فرماتے ہیں ذرا قرآن پاک کھول کر تو دیکھو بار بار قیامت کا ذکر ملے گا کہیں پر الحاقت ملحاق وما ادراک ملحاق کذب سمود وعاد بالقاریہ واما سمود فاہلکو بالطاغیہ واما عاد فاہلکو بریح سرسر عاتیہ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم آجاز نخل خابية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاتية فأتوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم رقم واؤ و وایا یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے رب کہہ رہا ہے کہ مان جاؤ بندو مان جاؤ میری قدرت کو مان جاؤ نہیں مانتے تو جاؤ جا کر دیکھو ہم نے قوم آج کے ساتھ کیا وہاں سمودی کو بچتا گیا جا کر دیکھو قوم سمود کو کہ ہم نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے بہت بڑے تنو مند لوگ تھے بڑی جسامت والے لوگ تھے دنیا میں بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے لوگ تھے دنیا کو جمع کرنے والے لوگ تھے فاما سمود فاہلکو بالطاغیہ واما عاد فاہلکو بریح سرسر عاتیہ جاؤ جا کر دیکھو قوم آج کو دیکھو ہم نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا انہی ہواؤں کو جس ہوا کو کھا کر انسان خوش ہوتا ہے وہ ہوا جس میں انسان سانس لیتا ہے فول کو دیا ہم نے قوم آج کو ہوائیں چلا چلا کر ہلاک کر دیا ان پر سات اور آٹھ دن تک ہوائیں چلائی گئی ان کو الٹ دیا گیا ان کے اوپر سخت ہوائیں چلا کر ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا واما سمود فاہلکو بالطاغیا واما عاد فاہلکو بریح سرسر آتیا سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما فدر القوم فیہا سرعا کانہم آجاز نخل خاویا وہ ساری کی ساری قوم کو ہم نے ایسا کر دیا جیسے کٹے ہوئے درخت زمین پر پڑے ہوتے ہیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا پہل ترا لہم باقیات اور جاؤ جا کر دیکھو کہ ہم نے ان کی باقیات تک کو مٹا دیا ان کی نشانیاں تک ختم ہو گئی کوئی نہیں جانتا کہ کون آج تھی اور اس قوم آج میں بچنے والے کون لوگ تھے ان کی قبریں کہاں بنی ان کی لاشیں کہاں دفن ہوئی ان کی بڑی بڑی عمارتیں کہاں چلی گئی ان کے جمع کیے ہوئے زر و جواہرات کہاں چلے گئے ان کے بنائے ہوئے خزانے کہاں جمع چلے گئے ان کی بنائی ہوئی فیکٹریاں ان کے بنائے ہوئے کارخانے کہاں دفن ہو گئے سب کچھ ختم ہو گیا فہل ترا لہم من باقیہ کچھ باقی نہیں رہا وجا پھر ومن ومنگ قبل ہوں اور پھر فرون آ گیا جس نے رب کا انکار کیا رب کی قدرت کا انکار کیا رب کے وجود کا انکار کیا رب کی طاقت کا انکار کیا رب نے اس کو بھی پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا فرعون جیسی طاقت ختم ہو گئی وجہ پھر ومن ومنگ قبل ہوں ولمو رسول رب فاخذهم مخزد الرابية إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وہ ایک نفخہ ہے وہ ایک آواز ہے جو سب کچھ ختم کر دے گی آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر بہت مضبوط ہو گیا ہماری جائیداد بہت مضبوط ہو گئی ہمارا ہمارا مستقبل بہت محفوظ ہو گیا ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل بنا دیا ہم نے اپنے گھر کا مستقبل بنا دیا یہ سب کچھ ایک چیخ اور ایک آواز کے ساتھ ختم ہونے والا ہے الارض والجبال فدکتا دکتا دبکہ یہ اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان سارے کے سارے ریزا ریزا ہو کر فضاؤں میں ایک روئی کی طرح بکھر جانے والے ہیں سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے اور اس کے بعد رب کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے اور رب نے کہنا ہے بتاؤ دنیا میں کیا کر کر آئے بتاؤ میں نے تمہیں زندگی دی تھی اس زندگی کو کہاں کھپا کر آئے بتاؤ میں نے تمہیں آنکھیں اور کام دیے تھے ان کو کہاں لگا کر آئے کتاب کتابی امینی بس جس کو اس کا نام ہے امال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جس نے دنیا میں اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھا جس نے دنیا میں اپنی زبان کو بچا کر رکھا جس نے دنیا میں اپنے جسم کو بچا کر رکھا جس نے دنیا کی زیب و زینت سے جس نے دنیا کے عیش و عشرت سے جس نے دنیا کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا جس نے رب کی فرما برداری کی وہ اما منوسیا بھی امینی اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية قطوفها دانية كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية وہ خوش ہو جائے گا فیقول مکرو کتابیا وہ خوشی سے اس کتاب کو پڑھے گا کہے گا لوگوں میری کتاب پڑھو دیکھو تم دنیا میں مجھے کہتے تھے کہ یہ تو پردہ کرتا ہے یہ تو پردہ کرتی ہے یہ دنیا کے اندر اپنے گھر میں ٹی وی نہیں رکھتی یہ دنیا میں رسومات سے بچتی ہے یہ دنیا میں خاندان سے علیحدہ ہو گئے یہ دنیا میں معاشرے سے علیحدہ ہو گئے یہ مولوی بن گئے یہ دتیانوس بن گئے یہ بیک ورلڈ بن گئے ان کو دنیا میں قدم کے ساتھ قدم چلانا نہیں آتا ان کو دنیا میں ہنسنا نہیں آتا ان کو دنیا میں خوشیاں منانا نہیں آتا ان کو دنیا میں لوگوں کے ساتھ چلنا نہیں آتا ان کو دنیا کی زیب و زینت اچھی نہیں لگتی یہ دنیا کے غریب لوگ ہیں ہاں غریب ہیں ہاں دنیا کے سامنے برے ہیں ہاں دنیا ستاتی ہے دنیا ستاتی رہے گی لیکن اس دن خوشی کا کیا عالم ہوگا خوشی سے کہے گا فہ کتابیا کتاب یا اور دیکھو میری کتاب دیکھو اس کتاب میں کیا لکھا ہے دنیا میں پردہ کرتی تھی لوگ کہتے تھے بے اعتبار ہے لوگ کہتے کہتے تھے کہ کم ظرف ہے لوگ کہتے تھے کہ دماغ میں عقل نہیں ہے لیکن آج دیکھو کتنی پیاری کتاب ملی ہے پیپول مکرو کتابیہ انی زننت انی ملاقن حسابیہ ہاں مجھے یقین تھا مجھے اپنے رب سے ملنا ہوگا میرا رب مجھے ہر ہر چیز کا بدلہ دے گا آج دنیا میں اپنی آنکھیں بچاؤں گی آج دنیا میں اپنی آنکھوں کو بچاؤں گا رب اس کا بھی بدلہ دے گا اپنی زبان کو بچاؤں گی یا بچاؤں گا رب اس کا بھی بدلہ دے گا رب کا ذکر کروں گی گی رب اس کا بھی بدلہ دے گا رب کا قرآن پڑھوں گی رب اس کا بھی بدلہ دے گا انی زننت انی حسابیہ حسابیا فی عیشت رازیا اور دنیا والو دنیا میں ان کو تنگ دست دیکھنے والوں دنیا میں ان کو غریب کہنے والو دنیا میں ان کو دنیا کی رسومات سے دور کہنے والو آج دیکھو تو صحیح وہ کتنی خوش ہے عیشت رازیا وہ ایسی خوشیوں میں ہے کہ جن خوشیوں میں وہ راضی ہے وہ خوش ہے کتوب دانیہ کلو ہنی ام بیمار فی الحام الخالیہ آج تو حرام سے بچو آج جھوٹ سے بچو آج غیبت سے بچو آج برائیوں سے بچو آج بے پردگیوں سے بچو آج گانے سننے سے بچو آج ٹی ویاں دیکھنے سے بچو پھر دیکھو رب کیسی خوشیاں دیتا ہے کلو اشربو رب کہے گا اب کھاؤ پیو دنیا میں تم خود کو بچاتے رہے لوگ تمہیں کہتے تھے سود کھاؤ تم بچ جاتے تھے لوگ کہتے تھے جھوٹ بولو تم بچ جاتے تھے لوگ کہتے تھے حرام کھاؤ تم بچ جاتے تھے کلو اشرب ہنی یم دماسل تم فلیا مل آج کسی چیز کا منع نہیں ہے آج رب کی جنتوں میں کھاؤ پیو دودھ کی نہروں میں نہاؤ رب کے بنائے ہوئے پھلوں کو کھاؤ رب کی بنائی ہوئی جنتوں میں گھومو لیکن دوسرا نظارہ تو دیکھو وہ اما منوسیا کتاب ہو مالی ہی اور یہ نام اعمال جس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا وہ کہ جس کو دنیا میں کہتے ہیں اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے یہ تو ہر مجلس کی رونق ہے اس کے ذریعے تو مجلسوں میں رونق آ جاتی ہے یہ تو جس مجلس میں بیٹھتا یا بیٹھتی ہے تو مجلس کو ہسا ہسا کر برا حال کر دیتی ہے ہر کسی کی مجلس میں ہر خوشی میں ہر جگہ پر رب کو فراموش کرنے والے غم میں بھی رب کو بھول جانے والے خوشیوں میں بھی رب کو بھول جانے والے مال کمانے میں بھی رب کو بھول جانے والے مال خرچ کرنے میں بھی رب کو بھول جانے والے اپنی اولاد کے معاملہ میں رب کو بھول جانے والے اولاد کی محبت میں رب کو بھول جانے والے اولاد کی نافرمانیوں کو برداشت کرنے والے وہ اوتیا کتاب مالی ہی اللہ کی بندی اور اب کا قرآن سنا رہا ہوں اوتیا کتاب ہو بسی مالی ہی خود کو بھی سنا رہا ہوں سب کو سنا رہا ہوں اوتیا کتاب ہو بسی مالی ہی اور یہ نام اعمال جس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے جس کو بھی یہ بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا فیقول یا لیتنی لم کتابیا وہ چیخے گا وہ کہے گا اے ربا یہ نام مال مجھے نہ دیا جاتا میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا آج مجھے نہ پکڑایا جاتا یا کاش کے مجھے یہ نہ دیا جاتا ولم مدری ماں حسابیا میں تو دنیا میں سوچتا ہی نہیں تھا کہ مجھے حساب دینا پڑے گا میں جو جھوٹ بولتا ہوں مجھے اس کا بھی بتا مجھے جھوٹ کا بھی بتانا پڑے گا میں زبان سے غیبت کرتا ہوں مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا میں حرام کما کر کھاتا ہوں مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا شوہر گھر میں حرام کما کے آتا ہے بیوی پکاتی ہے بیوی کھلاتی ہے اس کو منع نہیں کرتی اس کو بھی حساب دینا پڑے گا ولم ادری ماں حسابیا میں تو دنیا میں نہیں سوچتا تھا کہ میرا حساب کتاب بھی ہوگا میرا حساب لیا جائے گا سب کچھ میرے سامنے آ جائے گا ولم ادری ماں حسابیا مالیا انی سلطانیہ کہاں چلا گیا میرا مال مال کہاں چلی گئی میری دولت کہاں چلی گئی میری سلطنت کہاں چلا گیا میرا قانون کہاں چلی گئی میری جائیداد سب کچھ ختم ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا خود ہو اور کہا جائے گا پکڑو اس کو سمل جہی مسلو ہو اور اس کو پکڑ کروں دہ منہ جہنم میں پھینک دو یا علیہ کتاب یا چیخے گا کہ مجھے یہ کتاب نہ دی جاتی کیا ہو گیا مالی حاضل کتاب لا صغیرتا ولا کبیرتا اللہ احساہا کیا ہو گیا اس کتاب کو کہ اس نے تو کوئی چھوٹی سی چیز بھی نہیں چھوڑی اس نے تو کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی اس میں تو جو گناہ میں نے کمروں کی تاریکیوں میں چھپ کر کیے رات کی تاریکیوں میں چھپ کر کیے دنیا کے سامنے سے ہٹ کر کیے وہ گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں انسان چیخے گا انسان چلائے گا لیکن یہ چیخنا چلانا کچھ کام نہیں آئے گا رب بار بار قرآن میں یہی کہتا ہے لوگوں واپس آ جاؤ لوگوں توحید کی طرف آ جاؤ لوگوں کلیمے کی طرف آ جاؤ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ملکاریہ كذب زب سمودلیا وہ سمود پہل وأما عاد فأهلكوا بريح سرسر عاتية الکاڑیا تم الکاریا رب کہتا ہے بچ جاؤ سنبھل جاؤ اس آنے والی سے پہلے وہ جو ہلا دینے والی ہے وہ جو لوگوں کو اکھاڑ اور پچاڑ دینے والی ہے اس سے پہلے پہلے رب کی طرف واپس آ جاؤ یا ربکم ان ابکم انت سات عظیم یا ستور ربکم او اللہ کے پیارے بندو او اللہ کی پیاری بندیو رب کا کلام کہتا ہے او میرے بندو او اللہ کے بندو استکور ربکم رب سے ڈر جاؤ ان انزلت سات شیون عظیم وہ احمد کا زلزلہ بہت سخت ہے وہ بہت دردناک ہے يوم ترونها تذهل كل مرزعة أما أرضات وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد جس دن لوگ اپنے حواس کو بیٹھیں گے جس دن حمل والی عورتیں اپنے حمل گرا بیٹھیں گی جس دن لوگ پاگل ہو جائیں گے حواس باختہ ہو جائیں گے لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن رب کا عذاب بہت دردناک ہے رب کا عذاب بہت شدید ہے اس رب کے عذاب سے پہلے پہلے اس رب کو مان جاؤ اس رب کی طرف آ جاؤ اس رب کی کتاب کو مان لو تو توحید رب کو ماننا رب کو ایک ماننا ہر چیز میں رب کو ایک ماننا اللہ رب العزت نے فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت اول العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم اللہ رب العزت کی توحید کے لیے اللہ کو ایک ماننے کے لیے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے شہید اللہ اللہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا ہو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے ول والملائکت اور فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ رب ایک ہے وَأُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اور اہل علم انبیاء کرام علیہ السلام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ قائم ہے لا الہ الا العزیز الحکیم بے شک وہ ایک ہے العزیز الحکیم جو زبردست غلبہ اور حکمت والا ہے جس کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے جو سب کچھ کر گزرنے والا ہے جس کے حکم پر کائنات کا چپا چپا ہے جس کے ہاتھوں میں رزق کے خزانے ہیں جس کے ہاتھوں میں اولاد کے خزانے ہیں جنت اور جہنم کا مالک وہی رب العرش العظیم وہی مالک ہے وہ کرسی کا بھی مالک وہ آسمانوں کا بھی مالک وہ زمینوں کا بھی مالک وہ سمندروں کا بھی مالک اللہ رب العزت اس بات کی خود گواہی دیتا ہے اور پھر اسی گواہی پر گواہی ہے قرآن پاک اٹھا کر تو دیکھو رب بار بار گواہیاں دیتا ہے ذرا دیکھو آیت الکرسی تو پڑھو لا اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم رب العزت فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا اللہ القیوم بے شک وہ اللہ ایک ہے وہ دعویٰ ہے یہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا اللہ وہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے اس لیے اللہ کے بندو کسی سے مت ڈرو اللہ کے بندو کسی کے سامنے سجدے مت کرو اللہ کے بندو کسی کے سامنے اپنی چادریں مت پھیلاؤ اللہ کے بندو رزق کے لیے کسی کے سامنے جا کر مت گڑ گڑاؤ کسی کے سامنے جا کر رب کی نافرمانیاں مت کرو رب کو مت چھوڑو اس لیے کہ اللہ لا الہ الا اللہ بے شک وہ اللہ ہے اور کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں کوئی اس کے سوا بندگی کے لائق نہیں کوئی اس کے سوا ڈرنے کے لائق نہیں کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں کوئی اس کے سوا عبادت کوئی اس کے سوا پوجا کے لائق نہیں اللہ لا الہ الا اللہ بے شک وہ اللہ ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے یہ تو دعویٰ ہے آگے قرآن میں دلیلیں تو دیکھو رب کہتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ اس لیے کہ وہ ایک کیوں ہے هو الحی القیوم وہ حی ہے وہ قیوم ہے وہ زندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے جب سے کائنات بنی تب سے وہ ہے اس سے پہلے سے ہے اور اس کے بعد تک ہے اس کے اوپر کبھی موت نہیں آئی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے اس لیے معبود وہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے جس پر موت آ جاتی ہو جس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہو وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا جس پر موت آ جاتی ہو وہ کبھی عبادت کے لائق نہیں ہوتا جس پر زوال آ جاتا ہو اس کی عبادت نہیں کی جاتی اس لیے کہا جا رہا ہے اس سے ڈرو الحی القیوم جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا القیوم جو خود قائم ہے جس کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے وہ کسی کے سہارے کا محتاج نہیں ہے ہر انسان دنیا میں محتاج ہے بیٹا ماں کا محتاج ہے ماں خامد شوہر کی محتاج ہے شوہر اپنے ماں باپ کا محتاج ہے ہر کوئی ہر جگہ پر محتاج ہے لیکن وہ میرا پیارا رب وہ میرا پیارا اللہ وہ عبادت کے جو لائق ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ہر کوئی محتاج ہے ہر ولی محتاج ہے ہر پیغمبر محتاج ہے ہر فرشتہ پہ محتاج ہے ہر مزار میں سویا ہوا اللہ کا ولی محتاج ہے لیکن وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے الحیو وہ زندہ ہے القیوم وہ بغیر کسی سہارے کے قائم ہے اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے الحی القیوم یہ ایک دلیل دلیل ہو گئی دوسری لا ولا نوم وہ رب ایسا ہے لا تاخذہ کہ جس کو نہیں لیتی سینۃ تم نوم نہ تو اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے اس لیے عبادت کے لائق وہ ہوگا جو ہر وقت موجود ہو جو ہر وقت اپنی کائنات کو دیکھ رہا ہو جو ہر وقت اپنی کائنات کے معاملات کو سن رہا ہو جو ہر وقت اپنی مخلوق کے معاملات کو حل کر رہا ہو جو ہر وقت اپنی مخلوق میں بانٹ رہا ہو دیکھو تو صحیح روزانہ آیت کرسی پڑتی ہیں لیکن کبھی یہ سوچا اس آیت کرسی میں کتنی بڑی بات موجود ہے لا تاخذہ سینا تم ولا نوم اللہ کی بندیوں وہ اللہ وہ ہے لا تاخذہ سینا تم کہ جس کو اونگ ہی نہیں آتی وہ ہر وقت اپنی مخلوق کے لیے دروازے کھول کر بیٹھا ہے اس کا دروازہ ہر وقت وقت کھلا ہے اس کا دربار ہر وقت لگا ہوا ہے دیکھو تو صحیح دنیا میں ماں باپ انسان کے کام آتے ہیں لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو ماں بھی سو جاتی ہے والد بھی سو جاتا ہے اس لیے کہ نیند آتی ہے اب جب سو گئے تو اب سوئی ہوئی ماں یا سویا ہوا باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا دنیا کے حکمران ہیں ان کے دروازوں پر جاؤ تو جا کر پتا چلے گا کہ صبح آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک دفتر کھلا ہوتا ہے پھر دو بجے بجے سے لے کر چار بجے تک کھلا ہوتا ہے رات کو کسی حکمران کے دروازے پر چلے جاؤ تو پتا چلے گا اس کا چوکی دار کہے گا کہ صاحب سو رہے ہیں صاحب آرام کر رہے ہیں اس وقت آپ کا مسئلہ نہیں سن سکتے اس وقت آپ کی فریاد نہیں سن سکتے دنیا میں ہر سننے والا دنیا میں ہر کام آنے والا رات کو سو جاتا ہے کسی وقت اس کو اونگ آ جاتی ہے کسی وقت وہ غافل ہو جاتا ہے لیکن اس رب کو دیکھو وہ رب اپنی مخلوق پر کتنا مہربان وہ اپنی مخلوق پر کتنا دینے والا وہ اپنی مخلوق کو کتنا نوازنے والا ہے کہتا ہے لا خود سینا تم نوم اور میرے بندوں میں تو سوتا ہی نہیں ہوں مجھے تو اونگ ہی نہیں آتی تم رات کی تاریخیوں میں اٹھ کر کہو اللہ تو میں آسمان پر تمہاری آواز سنتا ہوں تم رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کہو اللہ میں تمہارا اللہ سنتا ہوں تم رات کو کہو تم دن کو کہو تم جاگتے میں کہو تم سوتے میں کہو تم جب بھی کہو گے گے مجھے حاضر و ناظر پاؤ گے میں تو ہر وقت تمہاری فریاد سننے کے لیے بیٹھا ہوں ہر وقت تمہارے لیے دروازے کھول کر بیٹھا ہوں وہ بندے وہ بندی مجھ سے مانگ دیکھ میرے دروازے کھلے ہیں ہر وقت کھلے ہیں میرے دروازوں کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے میرے دروازوں کا کوئی اوقات کار نہیں ہے میرے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے لیکن بندہ بڑا غافل ہے بندے کو دنیا کے حکمرانوں کے دروازوں سے بھیک ملتی ہوئی نظر آتی ہے اس لیے قطاریں لگا کر کھڑا ہوگا کہیں سے کہیں سے گھی کا کنستر ملتا ہوا نظر آئے گا قطار لگائی ہوگی کہیں پر دو پیسے ملتے نظر آئیں گے تو قطار میں کھڑا ہوگا لیکن وہ رب کہتا ہے میرا دروازہ کھلا ہے میرے دروازے پر کوئی کوئی قطار نہیں ہے میں تو انسان کی نہنو اقرب الیہ من حبل الورید تمہارا کلمہ تمہاری زبان سے بعد میں نکلتا ہے مجھ تک پہنچ جاتا ہے دنیا کے لوگ تو لے تو لال کرتے ہیں دنیا کے لوگ تو تماشے کرتے ہیں دنیا کے لوگ تو ٹال مٹول کرتے ہیں لیکن رب تو سنتا ہے رب تو پوری کرتا ہے لیکن یقین سے کوئی مانگے تو صحیح یقین سے کوئی کہے تو صحیح لیکن یقین نہیں ہوتا کہ رب سنتا ہے رب مانتا ہے رب دیتا ہے رب لیتا ہے انسان کو یقین نہیں ہوتا جب بھی آئے تل کرسی پڑھو تصور کیا کرو رب اپنا یقین دلانے کے لیے کیسی دلیل دیتے ہیں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم بتا دیا کہ عبادت اسی کی کیا کرو کہ جو غفلت میں نہ ہو جو سوتا نہ ہو جو اونتا نہ ہو اس لیے مت جاؤ ایسے پیروں کے پاس جو سو جاتے ہیں جو خود رات کی تاریکیوں میں غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں مت جاؤ ایسے دروازوں پر کہ جن کے دروازے راتوں کو بند ہو جایا کرتے ہیں عبادت مت کرو ایسی چیزوں کی کہ جو رات کی تاریکیوں میں چھپ جاتی ہیں اس لیے اس سے توحید ثابت ہو گئی کہ جو بھی سوئے گا جس پر بھی نیند آئے گی وہ عبادت کے لائق نہیں ہوگا اب سورج کے پوجنے والوں سن لو تمہارا سورج رات کو ڈوب جاتا ہے غروب ہو جاتا ہے اس لیے فرما پرمارا کالا هذا ربی هذا اکبر فلما فلت اور جب یہ ڈوب گیا لم یادنی ربی المشرکین مشرقی ربا مجھے ہدایت دے یہ سورج عبادت کے قائل نہیں ہے یہ سورج تو رات کو ڈوب جاتا ہے پھر کسی نے چاند کو دیکھا کہا یہ بڑا خوبصورت ہے فلما رال کمرہ باز گن کال ہدا ربی کہنے لگا یہ میرا رب ہوگا لیکن جب صبح ہوئی دیکھا چاند بھی ختم ہو گیا کہا جو ختم ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا اس لیے بتوں کی عبادت کرنے والوں قبروں کو سجدے کرنے والوں دنیا کے سامنے ماتھے ٹیکنے والوں جس کو نیند آ جاتی ہو جس کو اونگ آ جاتی ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کائنات کے اندر یہ کہے کہ کائنات کے معاملات کو میں چلا سکتا ہوں نہیں کائنات کے معاملات کو وہی چلاتا ہے کہ جو نہ سوتا ہے نہ جو اونگتا ہے جس کے سامنے ساری کائنات ہے جو سمندر سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والی مچھلیوں کو بھی رزق دیتا ہے جو پتھروں میں رہنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے جو آسمانوں پر اڑنے والے پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے جو مادر رحم میں ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں موجود رحم میں اس رحم میں موجود بچے کو ان تین تاریکیوں میں سلاط ظلمات ان تین ظلمات میں تین اندھیروں میں جو رزق دیتا ہے سب کچھ دیتا ہے وہی رب ہے لا اس کے دروازے کھلے ہیں اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اس کو کبھی نیند نہیں آتی جب بھی جا کر دستک دو گے اس کے دروازے پر تو اس کو پاؤ گے اس کو پاؤ گے کہ وہ تمہاری دعائیں سنے گا تمہیں کہے گا قریب او میرے بندے جب بھی تم اس سے سوال کرتا ہے تو سن لے میں تیرے قریب ہوں اجیب دعوت دعان اور جب بھی مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں میں اس کی دعا سنتا ہوں میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں تاخذه خود ولا نوم اس کو اونگ نہیں آتی اس کو نیند نہیں آتی لہو ما سما ہوا آتی وہ الارض اور دلیل چوتھی دلیل لہو ما ما فی فی السماوات و الارض اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمینوں میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سب کچھ اسی کے لیے ہے ہر چیز کا مالک وہی ہے ہر چیز پر قادر وہی ہے تم زمین میں دانا ڈالتے ہو اس دانے کو غلہ بنانے والا وہی ہے تم جس ہوا میں سانس لیتے ہو اس ہوا کو چلانے والا وہی ہے جم تم جو اناج کھاتے ہو اس اناج کو اگانے والا وہی ہے آج جس اولاد پہ تم اتنا ناز اور نخرا کرتے ہو یہ اولاد دینے والا بھی وہی ہے اس اولاد کو چھیننے والا بھی وہی ہے اس لیے کسی چیز میں اپنا کمال مت سمجھو آج جس مال پر اکڑتے ہو آج جس مکان پر اکڑتے ہو آج جس خاندان پر اکڑتے ہو آج جن رشتے داریوں پر اکڑتے ہو لہو فی السماوات و معافی الارض سب کچھ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے دیکھو کیسے انسان کھڑے کھڑے خالی ہاتھ ہو جاتا ہے بے دست و پا ہو جاتا ہے چلتا چلتا انسان زمین پر گر کر ڈھیر ہو جاتا ہے کتنے اولاد والے زمین پر چلتے چلتے اچانک بے اولاد ہو جاتے ہیں کتنے والدین والے اچانک بیٹھے بیٹھے یتیم ہو جاتے ہیں کتنے زمین پر بڑے بڑے مالدار اور حکمران بیٹھے بیٹھے خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں نہ زمین رہتی ہے نہ سلطنت رہتی ہے نہ غلبہ رہتا ہے نہ حکومت رہتی ہے سب کچھ چھن جاتا ہے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں کتنے انسان اپنے گھروں سے نکلتے ہیں بڑی بڑی خواہشات اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں بسا کر اپنے گھر والوں کو بہت کچھ کہہ کر نکلتے ہیں لیکن زمین پر لگنے والا ایک جھٹکا ان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے اور حقیقت ہے ہر انسان کا بڑھنے والا ہر قدم اس کی قبر کی طرف ہے لہو ما وما فی الارض جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے یہ عارضی طور پر ملا ہوا ہے سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے اولاد بھی چھوڑ کر چلی جائے گی اولاد کو بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے مکان کو بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے و جواہرات کو بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے سب کچھ رب کا ہے رب کی امانت ہے کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر جانے والا نہیں لہو اسی کے لیے ہے و معافی الارض جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب کچھ اسی کا ہے کوئی ہے جو کہہ سکے کہ زمین کا ایک ذرہ میرا ہے کوئی ہے جو کہہ سکے کہ زمین کی ایک اینٹ میری ہے کوئی ہے جو کہہ سکے یہ دنیا میں بسنے والی اولاد میری ہے کوئی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اسی اولاد کے کندھوں پر سوار ہو کر قبر میں جانا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اسی زمین کے پیٹ میں چلے جانا ہے صرف کہہ سکتا ہے تو وہی کہہ سکتا ہے لہو ماف استماوادی وما علاج جس کے لیے سب کچھ ہے آسمان اور زمین کا اس لیے اسی سے یاری لگاؤ اسی کی عبادت کرو اسی کی فرما برداری کرو بس پھر دیکھو وہ تمہارے لیے کیسے زمین و آسمان کے دروازے کھولتا ہے من الذي يشفع عنده الا باذنه اور دلیل من الذي کون ہے یشفع عنده الا باذنه جو اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت کر سکے سفارش کر سکے الا باذنه مگر اس کی اجازت کے بغیر یہ شیطان کا ایک حربہ انسان کو توحید سے ہٹانے کے لیے انسان کو اللہ رب العزت کے دربار سے ہٹانے کے لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تو ایک ہے لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مجھے فلاں کی ضرورت ہے کوئی کہتا ہے مجھے لات کی ضرورت ہے کوئی کہتا ہے مجھے مناس کی ضرورت ہے کوئی کہتا ہے کہ عزدہ کی ضرورت ہے کوئی کہتا ہے فلا جانور سے رب کو پیار ہے تو میں اس کی عبادت کروں گا تو رب مجھ سے خوش ہو جائے گا یہ مشرقین مکہ یہ اسلام سے پہلے آنے والے مشرق بھی یہی کچھ کہتے تھے کہ وہ بھی رب کا شریک ٹھہراتے تھے کہ اللہ لمن منظور کہ وہ رب کے ساتھ قرب حاصل کرنے کے لیے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے درمیان میں واسطے لے کر آتے تھے کوئی کہتا تھا کہ رب تک فلاں پہنچا دے گا کوئی کہتا تھا کہ رب تک فلاں پہنچا دے گا لیکن رب کہتا ہے کہ تم سہارے تلاش مت کرو تم کسی اور طرف مت جاؤ بس تم میری طرف آؤ میری عبادت کرو کسی کو اتنا سہارا مت بناؤ کہ اس کو میری جگہ پر رکھ کر اس کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دو اس سے اولادیں مانگنا شروع کر دو اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا شروع کر دو ایسا مت کرو اس لیے کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے منزل اللہ وہ کون ہے جو تمہاری شفاعت کر سکے اس رب کے سامنے مگر رب کی اجازت کے بغیر اس لیے کہ رب کی اجازت کے بغیر کوئی رب کے سامنے کوئی رب کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا کوئی رب کے سامنے کلام نہیں کر سکتا یوم یقوم الروح صفا لا يتکلمون الا من له الرحمن وقال سبابا قیامت کے دن بھی سارے فرشتے اور سارے ملائکہ اس رب کے سامنے خاموش کھڑے ہوں گے کوئی بات نہیں کرے گا الا من له الرحمن مگر یہ کہ جس کو وہ رحمان خود اجازت دے گا جس کو وہ اللہ خود اجازت دے گا وقال ثوابا تو وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا اس کے سوا کسی کو جرت نہیں ہوگی کسی کو قدرت نہیں ہوگی کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ رب کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے اس لیے اور دروازے مت ڈھونڈو اور دروازوں پر مت جاؤ منزل اللہ بیدنی کون ہے جو شفاعت کرے گا مگر اللہ کی اجازت کے بغیر اور دیکھو اجازت بھی کس کو ملے گی قیامت کے دن اجازت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گی کہ فرمائیے محبوب آپ کیا کہتے ہیں محبوب سجدے میں سر رکھیں گے اور پھر رب سے کہیں گے ربا میری امت کو معاف کر دیجئے ان کے گناہوں کو معاف کر دیجئے ان کو شفاعت کی اجازت ملے گی تب وہ شفاعت کریں گے لیکن وہ بھی شفاعت انہی لوگوں کو کریں گے جو اللہ کے نبی سے محبت رکھنے والے ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے ان کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہوں گے جن کو آقا کی سنتوں سے نفرت جن کو آقا کے گھرانے سے نفرت جن کو آقا کی بیویوں کے چال چلن سے نفرت جن کو آقا کی بیٹیوں کے رہن سہن سے نفرت جن کو آقا کے گھر سے نفرت ہو ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی منزل بھی توحید سکھا دی کہ لوگوں کسی کے دروازے پر مت جاؤ کسی پیر فقیر اور مجاور کی قبر پر مت جاؤ کہ یہ رب کے سامنے سفارش کرے گا منظل یش پوئندہ پڑھ کر رو دھو اس سے مانگو وہ سب کچھ دے گا من اللہ یشپنی کوئی نہیں ہے جو شفاعت کر سکے اللہ رب العزت کے سامنے مگر اس کی اجازت کے بغیر آگے دلیل فرمائی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اور وہ اللہ اس لیے ایک ہے اس لیے عبادت کے لائق ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کہ اس کا علم بہت بسی ہے اس کے علم کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے وہ سب سب کچھ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اسی کے علم میں ہے وہ سب دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے اس کو پہلے کا بھی پتا ہے اس کو بعد کا بھی پتا ہے اس لیے دنیا میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا کوئی اس کا ہم سر نہیں ہو سکتا کوئی اس کا ہم نہیں ہو سکتا کہ جس کا علم اتنا وسیع ہو جس کو سب کچھ پتا ہو نہیں ہو سکتا دنیا میں چلنے والے انسان کی آنکھیں بند ہو جائے تو وہ دیکھنا بند کر دیتا ہے اس کے کانوں میں روحی ٹھونس دی جائے تو اس کے کان سننا بند کر دیتے ہیں اس کی روح قبض کر لی جائے تو وہ بالکل مردہ ہو جاتا ہے لیکن وہ اللہ ہے یا ما بین وہ سب کچھ جانتا ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے اس کو ساری چیزوں کا علم ہے وہ کائنات میں ہلنے والے پتوں کو بھی جانتا ہے وہ گناہ جو رات کی تاریکیوں میں کیے جا رہے ہیں وہ ان کو بھی دیکھتا ہے لیکن وہ حلیم ہے وہ غفور ہے وہ ہر گناہ پر انسان کی گردن سے اس کو پکڑ نہیں لیتا یہ تو انسان ہے کہ اپنے پاس کسی کو ملازمت پر رکھتا ہے اور اس ملازم کی کوئی ایک شکایت ملتی ہے تو اس کو تمبی کرتا ہے دوسری شکایت ملتی ہے تو اس کو مارتا ہے تیسری شکایت ملتی ہے تو اس کو ملازمت سے نکال دیتا ہے لیکن وہ رب بڑے ظرف والا ہے وہ رب بڑا رحم والا والا ہے وہ رب غفور الرحیم ہے یہ انسان رات کی تاریکیوں میں گنا کرتا ہے رب دیکھتا ہے یہ انسان آنکھوں سے گنا کرتا ہے رب دیکھتا ہے یہ انسان زبان سے گنا کرتا ہے رب سنتا ہے یا ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ سب کچھ دیکھتا سنتا اور جانتا ہے لیکن وہ پکڑتا نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بندے توبہ کر جا بندے میری طرف واپس آ جا بندے میری طرف لوٹ آ میں تیری بگڑی ہوئی بنا دوں گا میں تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے آج وقت ختم ہو گیا ورنہ اس آیت کے ضمن میں مسئلہ تقدیر بھی آتا ہے وہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کروں گا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم یہ دس دلیلیں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی اور اپنے وجود کی اس آیت القرسی میں رکھی ہیں لیکن ابھی وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور کچھ ہمت بھی نہیں ہو رہی تو انشاءاللہ پھر اگلی کسی مجلس میں بقیہ حصہ انشاءاللہ عرض کریں گے اور اس کے علاوہ توحید پر اللہ رب العزت کی مزید شہادتیں مزید گواہیاں اور اس کے علاوہ فرشتوں کی گواہیاں انبیاء کرام علیہ السلام کی گواہیاں یہ سارا کچھ انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں عرض کروں گا بس اتنا خلاصہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی توحید اللہ کو ایک ماننا اللہ رب العزت کو اپنی صفات میں ایک ماننا اللہ رب العزت کو حاجت روا ماننا اللہ رب العزت کو مشکل کشا ماننا اور اللہ کے سوا کسی کو اللہ رب العزت کی ان صفات میں شریک نہ ماننا اس چیز کا نام توحید ہے اور یہی بنیادی نظریہ ہے جس کو کہ شیطان ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے انسان کو کہتا ہے کہ انسان تو دوسرے دروازوں پر جا انسان تو کہیں اور جا لیکن اللہ رب العزت نے یہی کچھ سکھایا کہ صرف میرے دروازے پر آؤ مجھ سے مانگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت آدم علیہ وسلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلاۃ تشریف لائے سب نے یہی فرمایا کہ اس اللہ کو ایک مانو اور اسی اللہ سے مانگو اسی اللہ کو پکارو قرآن پاک اٹھا کر تو دیکھو حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام پکارتے ہوئے نظر آئیں گے تو کس کو اللہ رب العزت کو فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم آدم علیہ السلام کو مشکل پیش آئی تو انہوں نے کس کو پکارا اسی رب کو پکارا کہ ربا ہم تو ظالم ہیں ہم تو گناہ کرنے والے ہیں اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو کون ہمیں معاف فرمائے گا دیکھو قرآن پاک حضرت نو علیہ السلام والسلام کو ضرورت پڑی تو انہوں نے پکارا تو کس کو پکارا اپنے رب کو پکارا ربہ انی مغلوب بنتا پھر ربا اس قوم نے مجھ پر ظلم کیا ہے یہ قوم مجھے ستانے میں حد سے گزر چکی ہے یہ قوم تجھے نہیں مانتی میری بات نہیں مانتی اس لیے ربا میری مدد فرما رب نے نو علیہ سلاد والسلام کی بھی مدد کی اور نو نے پکارا تو رب کو پکارا وقال نوح ربی لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يذل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ربنا میرے اس قوم سے نجات نصیب فرما مجھے اس قوم سے چھٹکارا نصیب فرما اور رب نے چھٹکارا نصیب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ اولاد نہیں ہے گھر میں اولاد کی ضرورت پڑی تو کسی پیر یا مجاور کو نہیں پکارا بلکہ فرمایا رب بھی شرما بھی غلام ربا مجھے کوئی نیک اور سالے اولاد دے دے رب نے کہا میں ضرور دوں گا پبت شرما بھی غلام رب نے بشارت دے دی کہ ایک بڑا برد ہزار بچہ دوں گا حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کو عورتوں نے سجا ستایا حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کو جیل میں بند کیا گیا انہوں نے کس کو پکارا کال رب احب مما تصرف انی احب من ربا ان عورتوں کی شرارت سے ان عورتوں کے فتنوں سے میری حفاظت فرما یہ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ مجھے تیرے راہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ مجھے تیری نافرمانی پر اکسانے کی کوشش کر رہی ہیں یا ربا میری مدد فرما دیکھو حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کی اس دعا سے کیا پتا چلا کہ اے انسان اے اللہ کی بندیوں اگر تم نے گناہوں سے بھی بچنا ہے تو کوئی فخر نہ کیا کرو کہ ہم تو بڑے نیک ہیں جی ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں ہم تو گناہوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں ہمارے دل میں کوئی خیال تک نہیں آتا نہیں ایسا مت کہو بلکہ رب سے مانگو ربا مجھے توفیق دے میری آنکھیں گناہوں سے بچ جائیں میری زبان گناہوں سے بچ جائیں میں دنیا کے فتنوں سے بچ جاؤں میں بے پردگی سے بچ جاؤں میں حرام خوریوں سے بچ جاؤں میں دنیا کے دنیا کی فحاشیوں سے بچ جاؤں میں دنیا کے ٹیلی ویژن جیسی نوستوں سے بچ جاؤں رب سے مانگو اگر گناہوں سے بچنا بھی ہے تو اپنی ذات پر یقین نہ کرو بلکہ رب سے مانگو رب سے مانگو کہ ربا گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما دیکھو حضرت یوسف علیہ السلاط وسلام کی دعا ہمیں یہی سکھا کر گئی یہ کتنا پیارا قرآن ہے یہ کتنا پیارا رب کا کلام ہے ایک ایک بات ہمیں سمجھاتا ہے ایک ایک بات ہمیں سکھاتا ہے قال رب السجن تحب الی الی مما رب کا پیارا پیغمبر پیغمبر ہے ہے رب رب کا کا حسین و جمیل نبی ہے لیکن رب سے کہہ رہا ہے ربا ان عورتوں کے فتنے سے بچا دینا ان کا بڑا فتنہ ہے یہ مجھے تجھ سے ہٹانا چاہتی ہیں یہ مجھے ورغلانا چاہتی ہیں یہ مجھے جہنم کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں یہ مجھے بے حیائی کی طرف لے جانا چاہتی ہے ربا مجھے بچانا ربا مجھے بچا دینا اللہ کی بندی اور رب سے مانگو اللہ کے بندو رب سے مانگو ربا ہمیں بچانا اس دنیا کے فتنوں سے دیکھو حضرت موسا علیہ السلاۃ کی پکار سنو قرآن نقل کرتا ہے وقال موسا رب نائن کا آتے آؤں دنیا رب دلوی رب الم وال يردد على قلوبهم حضرت موسا علیہ سلاط وسلام کو فرعون کے سامنے رب نے کھڑا کر دیا کہ اس فرعون کا مقابلہ کرو اس فرعون کو توحید کی دعوت دو حضرت موسا علیہ سلاط وسلام نے اپنی ذات پر یقین نہیں کیا کہ ربا ٹھیک ہے میں ابھی جا کر اس کو کہتا ہوں میں ابھی جا کر سمجھاتا ہوں نہیں رب سے مانگا ربا مجھے دے دینا ربا مجھے ہمت دے دینا ربا مجھے توفیق دے دینا اور اس فرعون کو میرے سامنے مغلوب کر دینا اس فرعون کے دل پر مہر لگا دینا اس کی زبان پر مور لگا دینا اس کو تباہ و برباد کر دینا کہ رب سے مدد مانگی کیا بتا دیا اور قیامت تک کے بندوں اور بندیوں جو کام بھی کرنے لگو اپنے وسائل کی طرف نظر مت کرنا کہ دنیا میں گھر میں زیور موجود ہے گھر میں پیسہ موجود ہے تو جو کچھ مرضی کر لیں گے جو کچھ مرضی لے لیں گے نہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رب سے مانگنا کہ ربا دے رب کو پکارنا دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کی پکار دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام آزمائے گئے بیمار ہو گئے جسم میں کیڑے پڑ گئے نادا انی مسنی وانت ارحم الراحمین لیکن حضرت ایوب علیہ والسلام نے پکارا تو کس کو پکارا رب کو پکارا ربا بیمار ہو گیا ہوں ربا یہ بیماری بھی تیری نعمت ہے تو نے یہ نعمت دی ہے لیکن اب تنگ آ گیا ہوں اس سے چھٹکارا دے دے کیا بتا دیا کہ قیامت تک تمہیں جب بھی بیماری آئے تمہیں جب بھی کوئی مشکل آئے ہاں اسباب کے درجے میں دوا لیا کرو ٹیکا لگوایا کرو گولی کھایا کرو لیکن صحت کا خزانہ شفا کا خزانہ رب کے پاس ہے مانگا رب ہی سے کرو ڈاکٹر پر یقین نہیں گولی پر یقین نہیں ٹیکے پر یقین نہیں رب پر یقین ہو اس لیے کہ اس ٹیکے میں تاثیر رکھنے والا وہی رب ہے اس گولی میں تاثیر رکھنے والا وہی رب ہے وہ چاہے تو سر درد کی گولی سے انسان کو آرام دے دے اور چاہے تو اسی گولی سے انسان کے دل کی حرکت کو بند کر دے اسی گولی کے ذریعے سے انسان کی شریانوں کو پھاڑ ڈالے وہ چاہے تو اسی گولی کے ذریعے سے انسان کو موت دے دے اور روزانہ کتنے حادثات ہوتے ہیں کہ گولی کھائی جاتی ہے سر درد کی لیکن پتا چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا دل کی دھڑکن بند ہو گئی انسان ختم ہو گیا اس لیے حضرت ایوب علیہ السلاط والسلام نے بیماری میں پکارا تو کس کو پکارا ویوبا ازنا دار ربا مجھے شفا دے دے ربا مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے پھر رب کتنا مہربان ہے رب ساتھ ساتھ بتاتا بھی ہے کہ فلاں میرے بندے نے مجھے پکارا تو میں نے کیا کیا مجھے فرعون کے بارے میں حضرت موسا نے پکارا تو میں نے فرعون کو غرق کر دیا یوسف نے مجھے جیل کی تاریکیوں سے پکارا میں نے اس کو یوسف کو جیل کی تاریکیوں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا مجھے ابراہیم نے پکارا میں نے ابراہیم کو ایک بیٹا نہیں اسماعیل بھی دیا اسحاق بھی دیا میں نے ابراہیم کو بیٹے پیسے بھی دیے مجھے جس نے بھی پکارا مجھے نو نے پکارا میں نے روح نو کو بھی نجات دے دی مجھے ایوب نے پکارا ازنادا ربہ انی مستنی الزرو وانتا الحمر راہمین فستیبنا لہو فکشفنا ما بھی من زرن تو میں نے اس کو بھی نجات دی اور میں نے اس کو رحمت دی اس کے اہل عیال پر رحمت کی میں نے ہر کسی کی دعا قبول کی دیکھو تو صحیح حضرت یونس یونس علیہ السلاط وسلام کی پکار تو سنو مچھلی کے پیٹ میں ہے اس کے پیٹ کی تاریخی ادھر سے سمندر کی تاریخی رات کی تاریخی ظلمات میں ہے تاریکیوں میں ہے کون نکالے گا کون باہر کرے گا لیکن وزنونی اس ذہب موازبن فزن اللہ نقدر علیہ فنادا فی الظلماتی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حضرت یونس علیہ سلاد والسلام نے ان تاریخیوں میں بھی پکارا تو اللہ کو پکارا اپنے گناہوں کو یاد کر کر اپنی غلطیوں کو یاد کر کر رب کو پکارا کہ ربا تو ہی نجات دے سکتا ہے تو ہی اندھیروں سے نکال سکتا ہے تو ہی مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے تو ہی سمندر کی سے نکال سکتا ہے تو ہی رات کی سے نکال سکتا ہے سب نے رب کو بکارا رب نے دعا قبول بھی کی لیکن بتا دیا کہ لوگوں دیکھو جب بھی کوئی ظلمت چھا جائے جب بھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ جب بھی کسی اندھیرے میں پھنس جاؤ جہاں بھی سارے دروازے بند ہوتے نظر آ جائیں کوئی سوچے تو صحیح مچھلی کا پیٹ ہے سمندر ہے رات کی تاریخ ہے کوئی اسباب کے درجے میں نہیں نکال سکتا لیکن وہ رب نکال سکتا ہے آج دنیا میں میری اما میری بہن کوئی مشکل آتی ہے کوئی اندھیرا آتا ہے کوئی تکلیف آتی ہے دروازے بند نظر آتے ہیں کون ان دروازوں کو کھولے گا کون ان دروازوں کو توڑے گا کون فریادیں سنے گا کون پوری کرے گا کون لا کر دے گا دیکھو یاد کرو یونس والے السلام کی پکار کو وظنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات پر اس نے بھی اندھیروں میں پکارا تم بھی اندھیروں میں پکارو کیا پکارو لا الہ الا انت سبحانک اے ربا اے ربا تو بہت پاک ہے انی من الظالمین ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں گناہ کرنے والے ہیں ربا ہمیں ان اندھیروں سے ان مشکلات سے ان تکالیف سے ہمیں نجات نصیب فرما دیکھو رب کیسے دروازے کھول دیتا ہے یقین کی بات ہے حضرت داود علیہ السلام کی پکار سنو حضرت داود علیہ کو بھی مشکل پیش آئی اور جب ان کو گمان ہو گیا کہ وہ کسی مشکل میں مبتلا ہو چکے ہیں تو انہوں نے بھی کس کو پکارا انہوں نے بھی رب کو پکارا انہوں نے بھی رب کو آواز دی دیکھو سلیمان علیہ السلاط وسلام کی پکار سنو فتنا سلیمان والا ان کو بھی تکلیف آئی ان پر بھی آزمائش آئی آزمائش میں کس کو بلایا رب کو پکارا رب نے نجات نصیب فرمائی دیکھو حضرت زکریہ علیہ اللہ والسلام کی پکار کو رب قرآن میں کتنی تفصیل سے بیان فرماتا ہے ذکر رحمت ربکا عبدہو زکریا اذ نادا ربہو ندان خفیہ قال ربی انی وحن العزم منی وستال الرأس شیبہ ولم اکم بدعائی کا ربی شقیہ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آخرا فہبلی من لدن کا رب کو بکار رہا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام علیہ السلام کہ ربا خود بھی بوڑھا ہوں ہے کوئی اسباب کے درجے میں اولاد کی کوئی امید نہیں ہے لیکن ربا تو اولاد دینے والا ہے اولاد کے خزانے تیرے پاس ہیں بتا دیا کہ لوگ جائیں گے قبروں پر اولاد مانگنے کے لیے لوگ جائیں گے پیروں کے پاس اولاد مانگنے کے لیے لوگ جائیں گے غلط قسم کے نظریات لے کر درباروں پر اولاد مانگنے کے لیے لیکن اللہ کا یہ پیارا نبی اللہ کا یہ پیغمبر جب رب سے اولاد مانگنی ہے تو کہتا ہے ربا انی منی وشتال الراس شیبا میری ہڈیاں بھی بوڑھی ہو گئی میرے بال بھی بوڑھے ہو گئے میری عورت بھی بانج ہے لیکن ربا مجھے اولاد دے دے یری سنی و یری سمین سری وری ربی رضیا رب نے فرمایا یا ان کا بے گلاب ہوں یا نے مجھ سے مانگا ہے اور زکریا سن میں تجھے بیٹا دوں گا اور اس بیٹے کا نام بھی تجھے بتا رہا ہوں اس کا نام یا ہوگا یہ رب ہے کیا کچھ سناؤں آپ کو اس قرآن پاک سے بس یہ رب ہی ہے اسی کی طرف ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوٹ آئیں اسی رب کے دروازے پر آ جائیں اسی رب کے دروازے سے مانگیں اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے الحمد للہ رب العالمین نشست انشاءاللہ آئندہ نشست اسی طریقے سے ایک اعتبار کو چھوڑ کر اگلے اعتبار پر اسی وقت اسی جگہ پر انشاءاللہ ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق ادا فرمائے بار بار گزارش کی جاتی ہے کہ وقت کی پابندی فرمایا کریں اندر ہونے والے معلمات کے جو دروس ہوتے ہیں بہت اہم موضوعات پر ہوتے ہیں اور ہم سب کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ جو وقت ہوتا ہے اسی پر تشریف لے آیا کریں تاکہ یہ مجلس زیادہ سے زیادہ ہم سب کے لیے مفید ہو سکے اور یہ اعلان کرنا تھا کہ دیگر دنوں میں گھروں میں جو مصروفیت نہیں ہوتی فارغ ہوتا ہے انسان تو طرح طرح کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے لوگ ٹی وی دیکھنے لگ جاتے ہیں میٹ دیکھنے لگ جاتے ہیں غلط قسم کے رسالے پڑھنے لگ جاتے ہیں جھوٹی کہانیاں پڑھنے لگ جاتے ہیں جن کا نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت میں بلکہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال ہوتا ہے آنکھوں کا غلط استعمال وقت کا غلط استعمال اتنی دیر انسان اللہ رب العزت کا کلام پڑھ لے یا اللہ رب العزت کے احکامات کو پڑھ لے تو وہ انسان کے لیے ذخیرہ آفرت بن جاتے ہیں تو اس کے لیے الحمدللہ ہر ہفتے القلم اخبار نکلتا ہے جو کہ ہر جمعرات کو آ جاتا ہے تمام حضرات اس چیز کی پابندی کریں کہ وہ لے کر گھروں میں پڑھا کریں اور اس میں بہت اصلاحی موضوعات پر مضامین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھایا کریں ان کی تعلیم کروایا کریں اور ہر پندرہ دن میں بنات عائشہ آتا ہے خواتین کے لیے جو خصوصی رسالہ ہے بنات عائشہ اس کا بھی معمول بنائیں اس میں بہت مفید چیزیں ہوتی ہیں خواتین سے متعلق مسائل ان کے حل اور دینی تربیت کا نصاب ہوتا ہے اسی طریقے سے گھروں میں بچوں کے لیے رسالے لگائے جاتے ہیں جن میں غلط قسم کی بےحودہ فوٹو ہوتی ہیں بےحودہ معشوقی کی داستانیں ہوتی ہیں جن سے بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے ایک ہمارا رسالہ نکلتا ہے ہر مہینے مسلمان بچے مسلمان بچے جس میں بچوں کی دینی تربیت کے لیے اچھی اچھی قسم کی کہانیاں اچھے مسائل جو کہ بچوں کی اچھی ذہن سازی کریں وہ موجود ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے گھروں میں لگوا کر اپنے بچوں کے لیے اس کا طریقہ کار بنائے تاکہ بچے اس کو پڑھیں تو یہ تین رسالے ہیں اخبار القلم جو کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے ہے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو اپنے خامنوں کو ضرور بٹھا کر پڑھایا کریں انشاءاللہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا دوسرا بناتے ایسا جو کہ پندرہ دنوں میں آتا ہے خواتین کے لیے خاص ہے اور اسی طرح مسلمان بچے جو کہ بچوں کے لیے خاص ہے اس کا اہتمام فرمایا کریں اور آئندہ ہماری جو نشست ہوگی اس میں تین موضوعات پر انشاءاللہ درس ہوں گے نمبر ایک اللہ پاک کے اللہ پاک کی اپنے بندے سے محبت کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتے ہیں یہ دوسرا موضوع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 اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله ناظرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلوبا سليمة ونسألك ألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك بما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نعوذ بك من الجذام والبرس والجنون والسيء الأسباب اللهم اللهم اللهم اللهم إنا إنا إنا إنا نعوذ نعوذ نعوذ نعوذ بك بك بك بك من من من من والبخل ومن أن نرد إلى أرض الكفر والنفاق والشقاق فتنة فتنة المحيا والممات مسيح الدجال مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین معاف فرما دیجیے مالک ہم اپنے تمام گناہوں کی ندامت کے ساتھ معافی مانگتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے بھول کر ہوئے اعلانیہ ہوئے سرری ہوئے مالک ہم تمام گناہوں کی آپ سے معافی مانگتے ہیں مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں مالک اسی یقین سے معافی مانگتے ہیں مالک مالک ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں قبر میں عذاب ہونے والا ہے حشر میں عذاب ہونے والا ہے آخرت میں عذاب ہونے والا ہے مالک اس یقین کے ساتھ معافی مانگتے ہیں مالک مالک اس یقین سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں اس یقین کے ساتھ معافی مانگتے ہیں کہ آپ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والے ہیں مالک مالک ہمیں یقین ہے کہ آپ کے سوا کوئی ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا مالک مالک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے تو ہم اونھے منہ جہنم میں اونھے منہ جہنم اندھیروں میں پھینک دیے جائیں گے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم گناہوں کے اندھیروں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں مالک مالک دن رات ہماری زندگی میں آنے والا ہر دن ہمیں نئی گمراہیوں کی طرف نئے گناہوں کی طرف لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے گھروں کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے گھروں کے ماحول ہمارے شہروں کے ماحول ہمارے معاشرے کا ماحول بگڑتا جا رہا ہے مالک مالک گناہوں کے دروازے کھلے پڑے ہیں نیکیاں کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک جیسے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے آپ کو پکارا مالک ہم بھی آپ کو پکارتے ہیں مالک حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام نے آپ کو پکارا مالک ہم بھی آپ کو پکارتے ہیں مالک حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت یونس علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت ایوب علیہ السلاۃ والسلام نے مالک آپ کو پکارا مالک مالک ہم بھی انہیں اندھیروں میں ہیں مالک مالک ہم بھی انہیں گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک لا الہ الا انت سبحانک لا الہ الا انت سبحانک مالک آپ پاک ہے مالک آپ کی ذات پاک ہے مالک مالک آپ بڑی شان والے ہیں مالک لا الہ الا انت من الظالمین مالک ہم ظالم ہیں مالک مالک ہم دن رات اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں مالک اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں مالک اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہے ہیں مالک اپنے جسم پر ظلم کر رہے ہیں مالک اپنے گھروں پر ظلم کر رہے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک آزان ہو رہی ہے مالک آزان کے وقت میں آپ کے دروازے آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک یہ کتنی بیویاں آئے کتنی مائیں آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھی ہیں مالک مالک جھولی پھیلا کر اپنے آنسو بہا کر آپ سے معافی مانگتے ہیں مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے اللہ الہ الا انت سبحانک إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين مالك رحم فرما مالک ہمارے گھروں پر رحم فرما دیجئے مالک مالک ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما دیجئے مالک ہمارے والدین پر رحم فرما دیجئے مالک مالک ہمارے رشتہ داروں پر رحم فرما دیجئے مالک مالک ہمارے گھروں کے ماحول کو دینداری نصیب فرما دیجئے مالک اپنی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما دیجئے مالک مالک ہمارے بچوں کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے مالک مالک ہمارے گھر والوں کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے مالک مالک ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک رحم فرما دیجئے مالک بہت دور گرتے جا رہے ہیں ہم مالک مالک ہمارا یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے مالک ہمارے سامنے ہمارے بچے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے بچے جہنمیوں والے والے کام کام کرتے کرتے ہیں ہیں مالک مالک جہنم میں جلنے لیکن ہمیں دکھ تک نہیں ہوتا ہمیں فکر تک نہیں ہوتی مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے گھروں میں اتفاق نصیب فرما دیجیے مالک اتحاد نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہمیں ایک دوسرے سے وہ محبت نصیب فرما دیجئے دیجیے جو امت کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی دعا فرمائی مالک مالک ہم سب کو ایک دوسرے کی قدر نصیب فرما دیجئے دیجیے ہمارے گھروں کو لڑائیوں سے جھگڑوں سے بد اخلاقیوں سے بدعمالیوں سے حفاظت فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجئے دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم سب پر رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے معاشرے پر رحم فرما دیجیے مالک رحم رحم فرما فرما دیجئے مالک آپ نے رحم نہ فرمایا تو ہم کس کے پاس جائیں گے مالک جھولیاں لے کر کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے جو کوئی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دیجیے مالک جو کوئی اپنے دل میں کوئی خواہش لے کر بیٹھا ہے اور وہ خواہش اس کے حق میں بہتر ہے اس کو نصیب فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک جو گھروں میں رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو نیک اور صالح رشتے نصیب فرما دیجیے مالک مالک دیندار رشتے نصیب فرما دیجیے مالک عزت آبرو اور حیا والے رشتے نصیب پر دیجیے جی مالک نماز پڑھنے والے آپ کی فرما برداری کرنے والے رشتے نصیب پر ما دیجیے مالک ہمارے گھروں میں ظلم کا ماحول بن گیا ہے مالک مالک زمین نے دفن کر دیتے تھے ہم اپنی بچیوں کو بے نمازیوں کے ساتھ ان کی شادیاں کر دیتے ہیں مالک پھر زیر سے بچہ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی دیتے ہیں مالک ہمیں رحم تک نہیں آتا مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہمارے حالوں پر رحم فرما جو مقروض ہیں یا روزی کے لیے تنگ ہیں مالک ان کے لیے حلال رزق کے بندوبست فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کو فقر سے بچا دیجیے محتاجی سے بچا دیجیے فقیری سے بچا دیجیے مالک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا دیجیے مالک حرام سے بچا دیجیے مالک ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دیجیے مالک مالک حرام خوریوں سے حرام کاریوں سے حرام بینیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے مالک ہماری اولادوں کی حفاظت فرما دیجیے مالک والد ہم ہمارے بڑوں میں سے جو آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی حفاظت فرما دیجیے ان کی قبروں کو میں ریاض جنہ بنا دیجیے مالک ان کو پھر دوست میں اعلیٰ میں مقام نصیب فرما دیجیے مالک مالک ہم سب کی آداب قبر سے حفاظت فرما دیجیے حشر کی سختیوں سے حفاظت فرما دیجیے جہنم کی آگ سے حفاظت فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہم سب پر رحم فرما دیجیے مالک ہمیں پرانے پاک سننے اور سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق ادا فرما دیجیے عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک مالک ہماری ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہمیں حق اور سچ کی تمیز نصیب فرما دیجیے سمجھ نصیب فرما دیجیے مالک مالک مسجدوں سے آزانیں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی مالک مالک ہمارے گھروں کے مرد جماعت سے نماز نہیں پڑھتے عورتیں نہیں پڑھتی مالک رحم فرما دیجیے مالک کتنا بڑے گناہ میں ہم اجتماعی طور پر مبتلا ہو گئے ہیں مالک مالک آپ نے ہم پر ظلم نہیں فرمایا مالک ہم خود ظلم کرنے والے ہیں مالک مالک یہ مہنگائیاں یہ دنیا میں بد امنی یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑ اور امتحان میں مبتلا نہ فرمائیے مالک ہمیں ہماری پیشانیوں سے پکڑ کر نیکی کی طرف جنت کی طرف چلا دیجیے مالک مالک مالک مالک رحم فرما امت کے مظلوم حال لوگوں کے حال پر رحم فرما دیجیے مالک امت کے قیدیوں پر رحم فرما دیجیے مالک مالک امت کے وہ مظلوم مسلمان جو دنیا میں مغلوب ہیں مالک مالک وہ ہماری مائیں بہنیں وہ کشمیر کی مائیں بہنیں وہ فلسطین کی بیویاں مالک مالک وہ فلسطین کے مسلمان مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک کافر ان پر گولہ بارود برسا رہے ہیں مالک روزانہ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو رہے ہیں مالک مالک ہماری ان ماؤں کے سامنے ان کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں مالک تیل کی کڑھائیوں میں جلا کر ماؤں کو بچے کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے بھائی مالک ابو الغریب جیل کی بچیوں کے پیٹوں سے عیسائی بچے جنم دیے جا رہے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہمارے دلوں میں ان کا درد نصیب فرما دیجیے مالک ہمیں ان کی فکر نصیب فرما دیجیے مالک آج ہمارے گھر میں ہماری بچی کو بخار ہو ہمیں نیند نہیں آتی مالک لیکن اتنے مسلمان قتل کر دیے گئے مالک ڈاکٹر آفیہ جیسی ہزاروں بہنیں جیلوں میں تڑپ رہی ہے مالک ہمیں تھوڑا سا رنج تک نہیں ہوتا مالک ہمارے دل مردہ ہو گئے مالک رحم فرما دیجیے مالک آقا بدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ درد دیا تھا کہ ہم اپنے بچوں سے زیادہ مظلوموں کے بچوں کے لیے روتے ان کے لیے مدد کرتے مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک ہماری ماں و بہنوں کو توفیق ادا فرما دیجیے امت مسلمہ کو ان کے جوان بچوں کی ضرورت ہے ان کے جوان بھائیوں کی ضرورت ہے مالک قرآن کے تحفظ کے لیے مالک ایمان کے تحفظ کے لیے مالک مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مالک ان کو توفیق ادا فرما دیجیے یہ اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو دولے بنا کر میدان میں کھڑا کریں اپنے بھائیوں کو اپنے شوہروں کو میدان میں کھڑا کر کے رب سے دعائیں مانگے ان کی شہادت کی ان کی کامیابی کی مالک وہ کھولا والا ایمان نصیب فرما دیجئے مالک وہ مسلمانوں والا ایمان نصیب فرما دیجئے مالک رحم فرما دیجئے مالک آج ہمیں اپنے بچوں کو ماڈرن بنانے کی اپنے بچوں کو ڈسکو سکھانے کی فکر لگی ہے بھائی ہمارے ذہنوں کو ہمارے دلوں کو ان برے خیالات سے پاک فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک مالک رحم فرما دیجئے مالک آپ نے رحم نہ کیا تو ہم کس کے دروازے پر جائیں گے مالک مالک ہمارے قیدیوں کو رہائی نصیب فرما دیجئے مالک ہمارے قیدیوں کو ان کی ماؤں سے ملا دیجئے مالک ان کی بہنوں سے ان کے بچوں سے ملا دیجئے مالک اہم فرما دیجئے مالک کس سے کہے کہ ان کی جیلوں کے دروازے توڑے کس سے مانگے کہ ان کو ان تاریخیوں سے نکال کر لائے مالک کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے مالک لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت مالک لا الہ الا انت لا الہ الا انت مالک توڑ دیجئے دروازوں کو مالک مالک جوانی رنگ آلود ہوتی جا رہی ہیں مالک ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کر ناکارا کیا جا رہا ہے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہمیں میدانوں کی شہادت نصیب فرما دیجیے مالک ہمارے جسموں کے ٹکڑے قبول فرما دیجیے مالک اتنے ٹکڑے اتنے ٹکڑے کے جن کو گننا مشکل ہو جائے مالک جن کو سمیٹنا مشکل ہو جائے مالک رحم فرما دیجیے مالک ہمارے قیدیوں کو رہائی نصیب فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک احسان فرما دیجیے مالک احسان فرما دیجیے مالک مالک احسان فرما دیجیے کس سے مانگے کہا جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک ہماری جماعت کی جماعت کے امیر صاحب کی کی ان آل و اولاد جماعت کے مراکز کی حفاظت فرما دیجیے مدارس کی حفاظت فرما دیجیے مساجد کی حفاظت فرما دیجیے ایمان والوں کی ایمان والیوں کی حفاظت فرما دیجیے جانوں کی مال کی حفاظت فرما دیجیے آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجیے گھروں کی حفاظت فرما دیجیے ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق ادا فرما دیجیے مالک مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک یہ مجلس ختم ہونے والی ہے فرشتے اپنے دفتر بند کرنے والے ہیں مالک مالک اپنے فرشتوں کو فرما دیجیے مالک ہمارے گناہوں کی سیاہی پر قلم پھیرنے والے مالک چند لوگ ہیں مالک چند سو لوگ ہیں مالک آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم نہ مرادوں کی بگڑی ہوئی بن جائے